سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے عبداللہ بن مرا نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سفیان نے زبید سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحا کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو انیس